من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم نے من آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری یعنی ساتویں آیت پر آ گئے ہیں غیر المغدوب علیہم ولدوالین اس سے پہلے دو آیتیں تھیں سراط المستقیم سراط الزین ان علیہم یعنی یہ شدت آرزو دعا کی شکل میں ہمارے لبوں پر آئے گی آئی تھی کہ اے ہماری ربوبیت کے ذمہ دار تو ہم ہماری رہنمائی کر ایک توازن بدوش سیدھے راستے کی طرف اور چونکہ یہ چیز ایبسٹریکٹ شکل میں سامنے آئی تھی اسے ایک محسوس شکل میں پیش کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی راہ ان امتا علیہم جن پر تیری نعمتوں کی انعامات کی نوازش بے بہا ہوئی ان کی راہ اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے غیر المغدوب علیہم ولدوالین ان آیتوں کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ دکھا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے نظر بظاہر اس ترجمہ میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس سے خدا کے متعلق بڑا غلط تصور سامنے آتا ہے یعنی ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا یہاں تک تو بات صاف ہے لیکن اس کے بعد ہم یہ اس سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ نہ ہمیں دکھا دینا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے یعنی معذ اللہ ہم کیا یہ رہے ہیں کہ خدا جہاں ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کے ارامات سے نوازے گئے ہیں وہ ان کی طرف بھی رہنمائی کر دیا کرتا ہے جن پر ان کا غضب وارد ہوا جو گمراہ ہوئے تو ہم کہہ اس سے رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی ان کی طرف کرنا جن پر تیرا انعام ہوا کہیں دیکھنا ان کی طرف رہنمائی نہ کر دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے <laughs> معذ اللہ معذ اللہ خدا کے متعلق آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کس قدر غلط اور گمراہ کن ہے خدا ان لوگوں کی طرف رہنمائی کرے گا جن پر اس کا غضب ہوا اور جو خود گمراہ ہوئے لیکن اسی ترجمے پر کیا موقوف ہے آگے چل کر اگر آپ نے میرے اور درس بھی سنے یا اور لٹریچر بھی پڑھا تو آپ کے سامنے اس قسم کی خون چکان آستانیں بھی آئیں گی جن میں خدا کی ایک صفت المدلو بھی بیان کی گئی گمراہ کرنے والا استغفر اللہ اور قرآن کی کئی آیات میں اس قسم کا تفسیریں دی گئی ہیں جس سے بتایا گیا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس قسم کی آیات کی صحیح تفسیر تو آپ کو مفہوم القرآن میں صحیح مفہوم ملے گا اور میری کتاب التقدیر میں اس قسم کی تمام آیات کا صحیح مفہوم بھی ملے گا بہرحال میں اس وقت کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ اگر کیا جائے کہ دکھا ہم کو ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور وہ گمراہ ہوئے تو اس سے خدا کے متعلق ایک بڑا غلط اور گمراہ کن تصور ذہن میں آتا ہے لہذا ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے حقائق اور معارف کو جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا ازداد کے ذریعے واضح کرتا ہے اور یہ طریقہ بڑا دل نشین اور مؤثر ہوتا ہے مثلا وہ نور اور ظلمت تاریکی اور روشنی دھوپ اور سایہ نابینا اور اندھا اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مقابل لا کر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہے یہی انداز اس نے ہمارے زیر تدریس آیت میں بھی اختیار کیا ہے یا ان دو آیات میں اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو من علیہ تھے وہ لوگ مغزوب علیہ اور ظالین نہیں تھے یعنی وہ ایسے تھے ایسے نہیں تھے جن لوگوں کی راہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک طرف ہم نے پازیٹو طریق کے اوپر ان کی خصوصیت بیان کی کہ وہ منامالے تھے ان پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی تھی اور ہم خود دوسری طرف منفی طور پر بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن پر تیرے غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہوئے تھے یہ نہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھا دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے بلکہ کہا یہ ہے کہ جن لوگوں کی راہ کی طرف رہنمائی ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن پر تیری بارشیں ہوئیں تیرے انعامات ہوئے یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے اس سے بائی کنٹراسٹ مفہوم واضح ہو گیا تو ہماری آرزو ہماری تمنا ہماری دعا یہ ہوئی کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جن پر خدا کا غضب ہوا یا جو ظالین تھے لفظ غضب کے بنیادی معنی معنوں میں شدت قوت حرارت غلبہ اصطلاح اور گرفت کی محکمیت پائی جاتی ہے جب یہ لفظ انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس میں غصہ اور غضب آلود جذبات کا حجان مقصود ہوگا ہمارے ہاں مغروب الغضب ایک عام ترکیب ہے بولی جاتی ہے کہ جو شخص اپنی شدت جذبات سے پاگل ہو گیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانی جذبات سے بلند اور منزہ ہے اس لیے جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد خدا کے قانون مقافات کی محکم گرفت ہوگی حضور اقبال نے کہا ہے کہ حضر ہے چیرا دستان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں یہ جو ہے نا تعزیرات فطرت یہ ہے جسے خدا کا غضب کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس لفظ کے اندر شدت اور قوت کے ساتھ گرفت اور مواخذہ کے معنی پائے جاتے ہیں قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسی اسی اسی مفہوم کو دیگر الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے ایک جگہ کہا ہے کہ ان بخش رب کا لشدید پچاسی بٹا بارہ یاد رکھو خدا کی گرفت بڑی محکم ہوتی ہے دوسرے مقام پہ فرعون کے متعلق ہے فخذ نہ ہو اخذم وبیلا ہم نے اسے فرعون کو بڑی محکم گرفت میں پکڑ لیا یہی مفہوم خدا کے غضب کا بھی ہے یعنی وہ تباہی اور بربادی جو اس کے اٹل قانون مقافات کی روح سے ان قوموں پر واقع ہوتی ہے یا ہوئی ہے کہ جس نے اس کے صحیح اس کی اقدار اور اس کے اصولوں سے سرکشی برتی اور تباہ کن برباد کن روش پر چلتے رہے اس کے نتیجے میں جو ان پر تباہی آئی جسے خدا نے گرفت سے تعبیر کیا ہے جب انہیں خدا کے قانون مقافات عمل کی گرفت میں وہ آئے ہیں تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ مغضوب علیہ تھے مواخذہ ہوا تھا ان سے پکڑے گئے تھے وہ گرفت ہوئی تھی ان سے اور اس گرفت کے نتیجے میں ان قوموں کی تباہی ہوئی تھی اس مفہوم کے بعد ہم وہ چند آیات سامنے لاتے ہیں کہ جن میں یہ مغروب علیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا بتایا گیا ہے کہ اس کی تفصیل تشریح کیا ہے جن قوموں پر خدا کا غضب ہوتا ہے وہ کس طرح پہچانی جاتی ہیں ان کی کیفیت ہوتی کیا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ پھر بات تاریخی شواہد سے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں انمتا علیہم میں جب ہم نے سب سے پہلے ذکر بنی اسرائیل کی داستان کا کیا تھا اور اس میں کہا یہ تھا کہ پہلی نعمت تو جو جس کی یاد ان کو دلائی گئی وہ یہ تھی کہ انہیں پھر آن کے پنجائے غلامی سے رستگاری نصیب ہوئی اس سے نجات ملی تو کسی مستبد حاکم کے پنجائے غلامی سے نجات حاصل ہونا خدا کی پہلی کا پہلا انعام ہے لیکن جیسا میں نے کہا تھا یہ منفیانہ چیز ہے مثبت طور پر کہا کہ پھر اس قوم کو ہم نے وہ انی فت تو کم العالمین دوپٹہ سلطالی اور پھر اس قوم کو ان کی ہم اثر اقوام پر افضلیت اور برتری عطا کی تو گویا کسی قوم کا آزاد ہونا اور اس کے بعد اپنے ہم اثر اقوام کے مقابلے میں برتری غلبہ افضلیت حاصل ہونا یہ خدا کا انعام بتایا گیا اور اس کے بعد اسی قوم بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے خدا کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خود ساختہ راستے اختیار کیے اس کے قوانین و اقدار سے سرکشی برتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ زور ذلت و المس کا نہ تو وہ باؤ بے اللہ دو بٹا اکسٹ ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو گیا اور یہ خدا کا غضب تھا دوسری جگہ اور وضاحت کر دی اسے ذلت ان فی الحیات دنیا کہا سات بٹا ایک سو باون یعنی اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے وہ اسی دنیا میں ان کے اوپر وارد ہو گیا تھا اور یہ تھا خدا کا غضب ذلت کا لفظ ہر قسم کی محتاجی کمزوری معقومی کسی بے بسی بے چارگی درماندگی اور پستی کے معنوں میں آتا ہے وہاں انعام کے طور پر افضلیت بتائی گئی تھی اور یہاں غضب کے لیے کہا کہ ان پر ذلت اور پستی کی مار ماری گئی پہلا لفظ اس میں ذلت کا آیا ہے ذلیل ہو گئی وہ قوم دوسرا لفظ مسکنت ہے اور یہ لفظ بڑے گہرے غور و تدبر کا محتاج ہے زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے یعنی شاہراہ حیات پر مسلسل رواں دواں چلتے رہنے کا نام اسی کو صحیح پہم یا جد و جہد دوام کہا جاتا ہے اقبال کے الفاظ میں حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں چلتے چلے جانا چلتے چلے جانا اور اس طرح زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اپنے نسب لین کی طرف بڑھتے چلے جانا زندگی نام ہی حرکت کا ہے جو قوم کسی مقام پر رک کر کھڑی ہو جائے وہ زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو جاتی ہے یہ ایک مقام پر رک کر کھڑی ہونے والی قوم در حقیقت اسی مقام پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ چلنے والی قومیں اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہیں لہذا مسکنت کسی قوم کی ایسی حالت کا نام ہے جہاں وہ آگے بڑھنے سے رک جائے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں جہنم کے لیے لفظ جہیم بھی آیا ہے اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں راستے کی روک جہاں کوئی آگے بڑھنے سے رک جائے تو جہنم اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں کسی انسان کی ذات یا کوئی قوم آگے بڑھنے سے رک جائے ایک مقام پر ٹھٹھر کر رہ جائے خدا کے اس اصول کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو نعمتیں کسی قوم کو حاصل ہوں وہ ان سے کبھی نہیں چھینی جاتی جب تک وہ قوم اپنی نفسیاتی دنیا میں تغیر پیدا نہ کرے لہذا جو قوم کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے اس سے یہی مراد نہیں کہ اس کے پاؤں چلنے سے رک جاتے ہیں مراد یہ ہے کہ اس میں فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے وہ سمجھنا سوچنا چھوڑ دیتی ہے وہ تقلید کا مسلک اختیار کر لیتی ہے وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے دیتی ہے کہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق جو کچھ سوچا جانا تھا وہ سوچا جا چکا سفر حیات میں جس قدر مسافت طے کرنی تھی وہ طے کی جا چکی یہی ہماری آخری منزل اور منتہا مقصود ہے ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا اس کے لیے ان کے پاس صنعت صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلک ہے جسے ہمارے آباؤ اجداد یعنی اسلاف نے اختیار کیا تھا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس عقیدے کی تردید کی ہے اور شدت سے تردید کی ہے اور واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ جو قوم سمجھنا سوچنا چھوڑ کر ذہنی اور فکری طور پر مسکنت اور جمود کے عذاب میں گرفتار ہو جائے وہ قوم مورد غضب الہی ہو جاتی ہے مثلا قرآن کریم میں قوم آج کی تباہی کی داستان کے سلسلے میں فرمایا کہ جب ان کی طرف خدا کے پیغمبر حضرت حود نے انہیں خدائے واحد واحد کی محکومیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسلاف کا مسلک چھوڑ دیں اس کے جواب میں حضرت حود علیہ السلام نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ان سے کہو کہ تمہاری یہ روش اور اس پر قائم رہنے کی ضد اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ قد وقع علیکم من ربکم رجسم و غزب سات بٹا اکہتر کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم خدا کے غضب میں آ چکے ہو تم محبوب علیہ ہو چکے ہو جو کام آگے بڑھنے سے انکار کرے جس کی نگاہیں صرف ماضی کی طرف رہیں جو کسی ایک مقام کے اوپر جامع اور ساکن کھڑی ہو جائے اور اس کے جواز میں سند یہ پیش کرے کہ یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے تم مغلوب علیہ قوم بن چکی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ یوں ہی معاذ اللہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ لانت اور پھٹکار تھی جو خدا کی طرف سے پڑ گئی اس قوم کے اوپر نہیں اس قسم کی روش پر ضد کرنے والی قوم موضوع علیہ جب ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا کہ وہ کتارنا دارالزین قصبو بھی آ جاتے نا وہ چونکہ ہمارے قوانین کی تقسیب کرتی تھی اس قوم کی جڑ کٹ گئی اللہ تو مغروب علیہ قوم وہ ہے جو زندگی کی تمام شادابیوں اور سرفرازیوں سے محروم ہو جاتی ہے جس میں حرکت اور حرارت باقی نہیں رہتی اور اس کے شجر حیات کی جڑ تک کٹ جاتی ہے یہ ہوتی ہے نشانی اس قوم کی جو خدا کے غضب کی مستحق ہو چکی ہو اب ذرا آگے بڑھیے آپ کو یاد ہے کہ مونا مالح قوموں کے سلسلے میں قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے کتنا بڑا لشکر جرار تیار کر رکھا ہے ڈرو ان سے تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ حسب اللہ و نعم الوکیل خدا دارم غم دارم انہوں نے اتنا لشکر عظیم اگر جبا کر رکھا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں ہمارے پاس وہ سر و سامان اور وہ قوت و تقویت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی کہ جو خدا کے قوانین اور اقدار کے خلاف چلتے ہیں اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ پھر میدان جنگ سے خدا کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر واپس لوٹے ہیں ایک نقشہ یہ تھا اس کے بالکل ضد کے طور پر یعنی اس کے برعکس متضاد مثال دینے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ کشمکش حق و باطل میں یہ جو کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ اٹھتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا اور عزیزہ نعمان غور کیجئے کہ مثال قرآن کریم نے اس قدر جسے ایکسٹریم کہتے ہیں ایکسٹریم پر پہنچ کر ایک مثال دی ہے جنگ بدر کا واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نادر واقعہ ہے حق و صداقت کی یہ علمبردار قوم مکے کو چھوڑ کے مدینے آ گئی لیکن مخالفین نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ ایک لشکر جرار لے کر ان کے پیچھے آ گئے یہی تھا وہ لشکر جرار کہ جس کے متعلق اس آیت میں کہا گیا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ ان سے ڈرو یہ مدینے میں یوں کہیے پناہ گزینوں کی ایک مختصر سی جماعت اتنی مختصر کہ وہ میدان جنگ میں پہنچی ہے تو تاریخ کی اعتبار سے تین سو یا تین سو بارہ کے قریب سارے سپاہی تھے اتنی مختصر سی جماعت بے کس و بے بس بے سر و سامان پناہ گزین اس حالت میں لیکن یہ جماعت وہ تھی جسے قرآن نے محمد الرسول اللہ ولہ زینہ کیا کیا پکا رہا ہے یہ جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ اپنی جان اور مال بیچ دی ہوئی تھی یہ وہ تھی کہ دشمنوں کے لشکر جرار کی خبر سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا یہ جماعت اس میدان میں گئی تھی اب ظاہر ہے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس جماعت میں سے کوئی فرد دشمن کے مقابلہ سے منہ مو موڑ کر پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ آئے لیکن اللہ تعالی نے یہ ہمارے لیے آنے والوں کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ حق و باطل کے مارکے میں پیٹھ دکھانے والا جو ہے اس کا کیا شک ہوتا ہے میدان جنگ بدر کا نقشہ سامنے لا کے یہ کہا کہ یاد رکھو سن رکھو اس صف میں کھڑے ہونے والوں دشمن کے مقابلے میں یوں ایک بنیاد منسوخ کی طرح سے تم یہاں کھڑے ہو قرآن نے ان کو بنیاد المرسوس کہا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس میں کوئی اینٹ کسی دوسری اینٹ سے الگ ہی نہیں ہو سکتی لیکن ان کے متعلق کہا ہے کہ یاد رکھو میں یوم دوبرا ہوں اللہ متحر فل قطعن او متحظن اللہ فیادن کا یاد رکھو آج اگر کوئی شخص اس میدان سے پیٹھ دیتا کر پیچھے کی طرف لوٹا وجود اس کے کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے ایسا کرے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے ایسا کرے یعنی فوج کی ٹیکنیک کے اعتبار سے ایسا کرے تو وہ تو وہ بات نہیں ہے میدان کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص آج اس میں سے پیڑ سے کہا کے بھاگا تو وہ کیا نتیجہ ہوگا فقد با بغضب من اللہ تو خدا کا غضب اس پر وارد ہو جائے گا وہ ماہ ہو جہنم وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہاں سے آپ نے عزیزان من دیکھا کہ حق کو باطل کی آویزش اور یہ کشمکش کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتی ہے اس قوم کے اس قوم کے ایمان کا مثال وہ دی کہ جہاں یہ واقعہ اس واقعہ اس کا وقوع ہی ناممکنات میں سے تھا لیکن کہا یہ کہ عام مومنین اور تم تو ایک طرف رہے صحابہ کی جماعت میدان جنگ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قائد اس وقت یہ کہا کہ یاد رکھو آج اگر تم میں سے کوئی شخص بھی پیٹ سے کھا کر اس میدان سے بھاگا تو یاد رکھیو اللہ کا غضب اس کے اوپر وارد ہو جائے گا اور وہ سیدھا جہنم میں پہن دیا جائے گا یہاں سے دکھا دیا کہ پہلی یاد میں جو بتایا تھا کہ مونام علیہ قوم کون سی تھی دوسری میں بتا دیا کہ مغلوب علیہ قوم کون سی ہوتی ہے اور آگے چلیے پچھلے درس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مونما علیہ قوم یا جماعت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فعلف بین قلوب ان میں محبت اور مدت اس درجے گہری شدید ہوتی ہے کہ ان کے جسم ہی نہیں ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہ تم بے نعمت ہی اخوانہ اور خدا کی وہ نعمت ہے کہ جس کی بنا پر وہ بھائی بھائی بن گئے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرف یہ کہا اور دوسری طرف کہا کہ یاد رکھو وہ میں یقت المنم متعمدن فجزا جہنم خالد انفیح یاد رکھو جس کسی شخص نے کسی دوسرے مومن کو بال ارادہ قتل کر دیا کسی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بال ارادہ قتل کر دیا فجز جہنم خالد انفیح اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا وہ غزب اللہ علیہ خدا کا غضب اس پہ نازل ہو جائے گا وہ لائنا ہو اور وہ تمام اس کے نوازشات سے معروم ہو جائے گا وہ لہو عذابً عظیم سخت ترین عذاب کے اندر ماخوذ ہو جائے گا چار بٹا ترانوے ایک مسلمان اگر بے ارادہ دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے باقی الفاظ کو چھوڑ دیجئے غضب اللہ علیہ اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ مغدوب علیہ ہو جاتی ہے وہ قوم تو آپ نے دیکھا منم علیہ وہ تھی کہ دن کے جن کے دل باہمی جڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے اور مغلوب علیہ کسی ایک مومن کو بھی اگر دوسرے نے بال ارادہ قتل کر دیا تو وہ مغلوب علیہ ہو جاتی ہے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے جہنم ہوتا ہے اس کا مسیر اور اس کا معمول اگر آپ اجازت دیں تو اس مقام پہ میں بتاؤں کہ ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ کیا غضب کر رکھا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ صدر اول کی تاریخ عہد رسالت معاب اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ قریباً اڑھائی سو سال بعد مرتب ہوئی بغیر کسی پریویس ریٹن ریکارڈ کے اور جنہوں نے مرتب کی میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا اس تاریخ کی بے شمار مثالیں میں نے پیش کی ہوئی ہیں لیکن اس تاریخ کی ایک مثال صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہاں کہا یہ گیا ہے کہ جس مومن کسی ایک مومن نے کسی دوسرے ایک مومن کو ارادتاً قتل کر دیا خدا کا غضب اس کے اوپر جہنم میں جائے گا لانت اس کے اوپر ہوگی عذاب عظیم ہوگا ایک سانس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کہا ہے ایک مومن کا بل ارادہ قتل اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تاریخ یا ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے عام مومن نہیں صحابہ کبار کی جماعت جن کے متعلق قرآن کی شہادت ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو ان وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گئے جن کے متعلق بعد فاض سلیح قرآن نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے ان کا بشارتے ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے جنہیں محمد الرسول اللہ زینا ماہو کیا کہ پکارا ہے اشدا و علم کو روحما بینا ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت کے سلوک رکھنے والے رحما بینا ہوں مقابل دوست دوست اور دشمن کے مقابل میں ایک سخت چٹان کی حیثیت رکھنے والی رحما بینا ہوں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دل ملے ہوئے اور یہ صحابہ کے بار پورے کے پورے ہماری اس تاریخ کی روح سے دیکھیے یہ تاریخ کس قدر غلط پیش کی گئی ہے ہمارے سامنے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی یہ پوری جماعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ پورے صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ کی قیادت حضرت عائشت صدیقہ کر رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گروہ کی قیادت حضرت علی کرم اللہ جی کر رہے تھے پورے صحابہ سارے ان دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے دونوں میدان جنگ کے اندر تھے اور دونوں گروہ آپس میں جنگ اور کتال کے اندر مصروف ہوئے وہ کہتے ہیں دس ہزار کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ کے اندر اللہ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جو اگلی جنگ سفین ہوئی جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے اس میں بھی سارے دونوں طرف صحابہ ہی تھے اور ان کی کیفیت کیا تھی اس میدان جنگ میں تعریف بتا رہی ہے ہماری ستر ہزار کی معذ اللہ سوچیے عزیزا نے من یہ تاریخ جب ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہی تھا وہ درخت طیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور اس کے یہی تھے پھل کہ قرآن ایک مومن کے بل ارادہ قتل کے متعلق یہ کہتا ہے اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ سارے مومنین ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں ایک جنگ میں دس ہزار ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے دوسری جنگ میں ستر ہزار ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کیا جاتا ہے اور سارا بل ارادہ ہے معاذ خزیزہ نے مان یہ ہے وہ تاریخ کے جس کی سب سچے ہونے سے میں انکار کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے خلاف کی گئی ہے بہرحال یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی موبن دوسرے مومن کو بل ارادہ قتل کر دے تو خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے قرآن کریم کی ایک اور حقیقت بھی بڑی ہی جامعہ اور عبر کا موت ہے قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے پورے کا پورا اختیار کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم اختیار کر لیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیں یا اس کی جگہ اپنے بنائے ہوئے قوانین یا دوسروں سے مانگے ہوئے قوانین وہ شامل کر لیں یہ روش ایمان کی روش نہیں ہے یہ شرک کی روش اسلام کو اختیار کرنا ہے تو کاف کافن اختیار کرنا ہوگا پورے کا پورا ضابطہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مملکت میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس کے کانسٹیٹیوشن کے ایک حصے کو تو مانے اور دوسرے حصے سے انکار کر دے تو کیا آپ اسے اس مملکت کا وفادار شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ تو مملکت کا غدار کہلائے گا باغی کہلائے گا جرم اور چیز ہے لغزش اور چیز ہے خطا اور چیز ہے لیکن کسی کانسٹیٹیوشن یا, یا, یا, یا آئین سے مملکت کے آئین کے کسی حصے سے اس کی ایک شک سے بھی انکار کرنا کہ میں اسے نہیں مانتا میں اس کی جگہ دوسری مملکت کا جو آئین ہے اس کی شک یہاں رکھنا چاہتا ہوں یہ بغاوت اسی کو قرآن شرک کہتا ہے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا جہاں قصہ آیا ہے وہاں قرآن نے یہ کہا ہے بڑی بڑی عمدہ مثال ہے صاحب عزیز نے مانا ان کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ اپنے میں سے وہ کمزور اور غریب لوگ جو ذرا سا بے سہارا رہ جاتے ان کو یہ پہلے تو اپنے گھروں سے نکال دیتے اور اس نکالنے کے بعد جب انہیں دوسری قوم کے افراد پکڑ کے لے جاتے ہیں اور غلام بناتے ہیں تو پھر یہ باہمی مل پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے ان کا کفارہ دے کر ان کو چھڑا کر لائیں اور کہتے یہ ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ تو ثواب کا کام ہے اور وہ جو تم نے ان کو گھروں سے نکالا تھا اس کے متعلق کیا چیز خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو اپنے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہیں اور اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے سوئے اتفاق سے کسی دوسرے کی گرفت میں آ جائے تو اسے اس سے چھڑاؤ دونوں چیزیں اکٹھی کرو نا لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے قانون کا اس سے تو اللہ رحم سرکشی برتتے ہو ان کو گھروں سے نکالتے ہو اور جہاں یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کے چھڑانے سے ثواب ہوتا ہے بھاگ کے آگے جاتے ہو اس کے متعلق کہا کہ تو میں نو نہ بے بادل کتاب بتاخ بے باد کیا تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم خدا کے ضابطۂ قانون کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو ستی طور پر ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی اس سے انکار کرنے سے جو سزا ہے وہ تو ملنی چاہیے لیکن اس کا جو حصہ مانا ہے اس کی تو جزا اس کا تو بدلہ ملنا چاہیے نا قرآن کہتا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ آئین یا قانون ناقابل تقسیم وحدت ہوتا ہے آپ کسی طبیب کے سے کوئی نسخہ لیجئے اور اس میں سے اس نسخے کے کچھ اجزاء تو وہ رکھیے جو اس طبیب نے لکھے ہیں اور کچھ اجزاء دوسرے کسی اور کے ہاں سے ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ہاں سے وید کے ہاں سے ان کو لے کے شامل کر دیجیے اور پھر یہ دونوں ملا کے اس نسخے کو پیجیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کا اشر کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ ہے تمہاری روش افتوں میں بے باز الکتاب ہے بتا کرو نا بے باز ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہو دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوگا فما جزا میں یا و ظالے کا من کم اللہ خز یون فی الحیات دنیا جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل اور خار ہوگا وہ یوم القیامت یوردونا الا اشد دل اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگا یہ سنویت جو ہے یہ ڈوئلزم جو ہے قرآن کریم نے اسے شرک کہہ کر پکارا اور اسی لیے یہ اس نے کہا ہے کہ وما یو مینو اکثر و ہم بلہ ہے اللہ وہم مشرقن اکثر تم اکثر لوگوں کی کیفیت تم یہ دیکھو گے کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرق کے مشرق ہی رہتے ہیں قرآن کریم نے غضب کے لیے ایک اور لفظ بھی اپنے ہاں استعمال کیا ہے وہ ہے سین خے تو اللہ اس نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ یہ لوگ کہ جو کچھ حصہ تو خدا کے اس قانون کا تسلیم کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جو خدا کے اس قانون سے متنفر ہوتے ہیں اس سے منکر ہوتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ کم فی بازل امر کوئی بات نہیں ہم اسے بھی مانتے رہتے ہیں اور بعض امور میں ہم تمہاری بھی عدایت کر دیں گے ان کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو تمہیں کیا بتائیں اس وقت اگر تم بنگاہ تعمک دیکھ سکو جب یہ وفات کا وقت ہو اور خدا کے مرسلین جو ہیں ان کو اس دنیا سے لے جا رہے ہوں تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی وہ اس وجہ سے بے انا ہو مت ما اسخط اللہ وہ کرے ہوں ردوانہ ہوں کہ انہوں نے اتباع کیا ان کا کہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا تو یہاں سے یہ نظر آیا کہ خود اس قسم کا جرم کرنا تو ایک طرف رہا جو خدا کی مغدوب علیہ قوم ہو اس کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرنا بھی اس قوم کو خدا کا مقدوب علیہ بنا دیتا ہے اب آئیے اس میدان کی طرف جو ویسے ہی پوری تاریخ انسانیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے اس دور میں تو اس نے بہت ہی اہمیت اختیار کر رکھی ہے اکنامک معاشیات کا دور جو ہے پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا مونا مالائ ان کو کہتے ہیں کہ جنہیں خدا کی نعمتیں میسر ہوں اور وہ خود تنہا اپنے لیے ان کو سمیٹ کر نہ رکھ لیں ان کو ڈھانپ کر نہ رکھ لیں بلکہ وہ محتاجوں کو اور ان لوگوں کو کہ جن کو ان کی ضرورت ہے انہیں آوازیں دے دے کر بلائیں اور انہیں اس کے اندر شریک کریں یہ جو طریق تھا رزق کی تقسیم کا یہ تھا متوازن طریق یعنی پورا توازن برقرار رہے پوری قوم کا یہ صورت نہ ہو کہ اس میں کچھ کوئی طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کو اس قدر فراوانی سے یہ چیزیں حاصل ہے اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو نان شبینہ تک سے بھی محتاج ہے تو اس سے تو آپ نے دیکھا کہ توازن بگڑ جاتا ہے اسے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں کہا پچھلی دفعہ یہ تو آپ نے سن لیا تھا نا خدا نے کہا تھا کہ اس کا جو غضب نازل ہوتا ہے تو وہ خوف اور بھوک کی شکل میں آتا ہے یہاں ایک اور چیز کہی کہا وہ کم اہلک من قریت بطرت بطیرت میں عیشہ کہا اٹھائیس بٹا اٹھاون بہت سی قومیں مفلسی اور غریبی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی بلکہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی بھی اس فراوانی میں انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی سنی عزیزہ من کیا الفاظ ہیں بیس بٹا اکاسی آیت کا حوالہ ہے کہا کہ کلو من تو یہ بات ہے خدا کے عطا کردہ رزق کو حلال اور طیب طریق سے کھاؤ حلال اور طیب طریق اور اس کی آگے تشریح کر دی کہ ولا تت فی ہے ایسا طریق اختیار نہ کرو جس سے تقسیم رزق غیر متوازن ہو جائے ولا تت فی ہے کا یہ مفہوم سورہ الرحمان کی اس آیت سے واضح ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تطغو فی المیزان تم ترازو میں میزان میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو رزق کی تقسیم میں ڈنڈی نہ مارو ترازو میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو کیا الفاظ ہیں عزیزان اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غزبی ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا میں یا غذبی فقد ہوا اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جائے وہ پست پستر دردے کے اندر چلی جاتی ہے کشتیوں کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو یہ غضب کس وجہ سے نازل ہوا کہ رزق کی فراوانی تو تھی لیکن تقسیم رزق میں توازن نہیں برقرار رکھا گیا تھا اور راستہ تو ہم نے کہا دیکھا تھا کہ سرات مستقیم ہے سیدھا ہی نہیں متوازن راستہ تو راستے کا توازن نعما کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ معاشرے کا توازن نہ بگڑنے پائے طبقات اس کے اندر نہ پیدا ہو اونچ نیچ اس کے اندر نہ پیدا ہو عجیب لفظ ہے یہ تم تو اگر ایسا کرو گے تو ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا اور جن پر ہمارا غضب نازل ہوا کرتا ہے فقط ہوا پھر وہ زندگی کی پستری سطح پر جا پہنچتے ہیں اب آگے بڑھی ہے اتنا ہی نہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یاد